شوال کے چھ روزے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے بھی رکھے تو وہ شخص زمانہ بھر روزے رکھنے والے کی طرح ہے رمضان المبارک کے بعد جب رمضان المبارک کی بہاریں چلی جاتی ہیں تو شیطان زخمی سانپ کی طرح پھنکارتا ہے پھر میدان میں اتر آتا ہے وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ ختم کرانے کے لیے زور لگاتا ہے اور کافروں اور منافقوں کو مجاہدین کے خلاف اکساتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیدار اور ہوشیار رہیں اور توبہ کو نہ ٹوٹنے دیں اور اگر ٹوٹ